إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم ۖ أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ان لوگوں کے علاوہ جو ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو یا جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے یا اپنی قوم سے جنگ کرنے کے تصور سے تنگ ہوں اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تمہارے اوپر مسلط کر دیتا پھر وہ تم سے جنگ کرتے بس اگر وہ تم سے دور رہیں اور تم سے قتال نہ کریں اور تمہیں پیغام صلح دیں تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی اجازت نہیں دی ہے منافقین کے سلسلے میں پہلے جو حکم بیان ہوا اس سے دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مستثنا کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں نہ قید کریں اور نہ ان سے قطال کریں ایک تو وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح و امن کا معاہدہ ہو تو وہ انہی کے حکم میں ہو جائیں گے ورنہ جنگ چھڑ جائے گی اور نقض میساق ہو جائے گا اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ابن ابی حاتم اور حافظ ابن مردوہ نے حسن بصری سے موقوفاً روایت کی ہے کہ بدر و احد کے غزوات کے بعد سراقہ بن مالک مدلجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ خالد بن ولید کو میری قوم یعنی بنی مدلج پر چھاپہ مارنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں میری رائے ہے کہ آپ ان سے صلح کر لیں اور جب آپ کی قوم اسلام لے آئے گی تو وہ لوگ بھی اسلام لے آئیں گے اور اگر وہ اسلام نہیں لائیں گے تو مناسب نہیں کہ آپ اپنی قوم کو ان پر غالب کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر خالد کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ اور جیسے چاہتا ہے ویسے کرو چنانچہ خالد نے ان کے ساتھ اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور جب قریش اسلام لے آئیں گے تو وہ بھی اسلام لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قوم نازل فرمایا ولو شاء اللہ سے آگے تک ان کافروں کی قوت کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں چھیڑنا ان کی پوشیدہ قوت کو ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کرنا ہے اس لیے اگر وہ اپنی قوت کے باوجود مسلمانوں سے قتال نہیں کرتے اور صلح و آشتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں نہ قید کیا جائے اور نہ قتل کیا جائے اس لیے کہ اسلام کو ان سے کوئی نقصان نہیں ہے اور ان سے قتال کرنا ان کی قوت کو ظاہر کرنا ہے